ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایسے امام یعنی امیر مقرر ہوں گے جن کی کچھ باتیں تمہیں بھلی لگیں گی اور کچھ بری بھی جانو گے تو جس نے انکار کیا بالفاظ ہشام اپنی زبان سے انکار کیا تو وہ بری ہوا اور جس نے دل سے انکار کیا وہ محفوظ رہا لیکن جو راضی رہا اور ان کا متبع بنا کہا گیا اے اللہ کے رسول تو کیا ہم ان کو قتل نہ کریں آپ نے فرمایا نہیں جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا افلا نقاتلہم کیا ہم ان سے قتال نہ کریں سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار سات سو ساٹھ